ابن نمیر اور ابو معاویہ دونوں نے ہمیں ہشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استراحہ کا بچھونا اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے جس پر آپ سوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اڑتالیس